ابو شرح ادوی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان فرما رہے تھے تو میری آنکھوں نے آپ کو دیکھا اور کانوں نے آپ کو سنا آپ نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرتے ہوئے اس کا حق ادا کرے صحابہ نے عرض کیا مہمان کی عزت و تکریم اور آؤ بھگت کیا ہے آپ نے فرمایا ایک دن اور ایک رات اور مہمان نوازی تین دن تک ہے اور جو اس کے بعد ہو وہ صدقہ ہے جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار نو سو سڑسٹھ یہ حدیث صحیح ہے